بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اڑتیس قنوت نازلہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے آج قنوت نازلہ پر بات کرنی ہے قنوت نازلہ علم کا ایک باب ہے آپ توجہ سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ علم دین کے ایک باب کو حاصل کرنے کی فضیلت پالیں گے قنوت نازلہ مسلمانوں کے لیے ایک غیبی ہتھیار ہے اس کے ذریعہ سے وہ دشمنان اسلام پر اللہ تعالیٰ کا غزب نازل کرواتے ہیں قنوت نازلہ مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے قنوت نازلہ جہاد کی پشت پر کھڑا ہوا ایک روحانی لشکر ہے یہ اسیران اسلام کے لیے خلاصی اور رہائی کی چابی ہے یہ مظلوموں کے انتقام کا انتظام ہے یہ زمین کو عرش سے ملانے والا ایک عظیم عمل ہے پہلے الفاظ درست کر لیں قنوت کے معنی ہیں دعا اور نازلہ کا معنی ہے مصیبت آفت اور حادثہ چنانچہ قنوت نازلہ کا مطلب ہوا وہ دعا جو مصیبت اور حوادث کے وقت مانگی جاتی ہے قنوت کے قاف پر پیش پڑی جائے گی کئی لوگ زبر کے ساتھ قنوت پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے زبر کے ساتھ قنوت کا مطلب ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو قنوط قاف کے پیش ضمہ کے ساتھ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا اطاعت و فرما برداری دین پر ثابت قدمی خوشو و خضو نماز میں لمبا قیام اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی جی کا اظہار کرنا دعا قنوت نازلہ میں قنوط کا لفظ دعا کے معنی میں آیا ہے قنوت نازلہ وہ دعا ہے جو دشمنان اسلام کی بربادی اہل ایمان کی نجات اور حفاظت اسلام کی فتح اور کفر کی شکست کے لیے فرض نمازوں میں مانگی جاتی ہے یہ بہت نافع اور مجرب عمل ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء پر جب کوئی حادثہ پیش آتا تو رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے مسلمانوں کے لیے دعا اور کفار کے حق میں بد دعا کیا کرتے تھے اور اس کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا یعنی جب کوئی کوئی سخت مصیبت پیش آئی تو قنوت نازلہ ضرور پڑی ایک لازمی عقیدہ دشمنان اسلام کفار سے لڑنے یعنی جہاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف لڑائی فرمائی ہے جہاد فرمایا ہے بس جو اس بات کا انکار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی منکر ہوگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بھی منکر جبکہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا چنانچہ ایسا شخص دین کا منکر ہوا یہ ہو گئی پہلی بات اب دوسری بات سمجھیں دشمنان اسلام کفار کے لیے بد دعا اور لانت یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جناب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے لیے بد دعا اور لانت فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں قنوت نازلہ کا یہی مقصد بیان ہوا ہے کہ یدعو للمؤمنین ویلعن الكفار مسلمانوں کے لیے دعا اور کفار پر لانت پس جو اس کا منکر ہوگا یا اسے خلاف تہذیب سمجھے گا یا اس کے برعکس کافروں کی تعریف اور مسلمانوں کی مذمت کرے گا وہ قرآن مجید کا بھی منکر ہوگا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس عقیدے کو سمجھے اور اپنائے اور دور حاضر کے شور اور ماحول سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں خاص طور سے کفار پر لانت اور بد دعا کا بہت اہتمام فرماتے تھے وقانویلعانول فی النصف اللّہ قاتل القفرت الذین یصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیاءک صحابہ کرام رمضان المبارک کے آخری نصف میں کافروں پر لانت بھیجتے اور یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان کافروں کو تباہ فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے اولیاء یعنی مسلمانوں سے لڑتے ہیں قنوت نازلہ کب شروع ہوئی حضرت مفتی لاجپوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں اس کی ابتدا بیر معونہ کے واقعہ کے بعد سے ہوئی جس کی تفصیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے اصرار پر ستر صحابہ کرام کو نجد کی جانب تبلیغ اور تعلیم کے لیے بھیجا تھا یہ منتخب حضرات تھے قرآن پاک کے حافظ تھے اسی لیے ان کو قرا کہا جاتا تھا اوقات شب میں تلاوت کیا کرتے تھے اور دن کو لکڑیاں چن کر بسر اوقات کرتے راستے میں کچھ قبائل نے بیر معونا مقام پر گھیر لیا اور سب کو شہید کر دیا صرف ایک صحابی جو زخمی ہو کر لاشوں کے نیچے دب گئے تھے پھر ان کو ہوش آ گیا وہ بچ گئے تھے انہوں نے آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثہ کی خبر دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ اور کسی حادثہ پر اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا وہ قبائل جو وحشیانہ جرم کے مرتکب ہوئے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور ایک مہینہ تک نماز صبح میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے رہے رعل زکوان عصیہ بنو لحیان وہ قبائل ہیں جو اس جرم میں پیش پیش تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھنے کا قنوط پڑھنے کا یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی انانسن ودالی کا بد القنوتی قنوتی و ماقنہ نہ قنوت اعیدن قنوت نازلہ کے بارے میں احادیث مبارکہ قنوت نازلہ کا عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفۂ راشدین کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات و حوادث کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھی مثلاً نمبر ایک بیر معونہ کے مظلوم شہداء کے قاتلوں پر بد دعا کے لیے نمبر دو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے کئی مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کا نام لے کر جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قنوط نازلہ پڑھتے اور فرماتے یا اللہ ولید ابن ولید کو نجات آتا فرما یا اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات آتا فرما یا اللہ عیاش ابن ابی ربیہ کو نجات عطا فرما یا اللہ ضعیف مومنوں کو نجات آتا فرما یا اللہ اپنا عذاب قبیلہ مضر پر سخت کر دے یا اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا کہ ڈال دے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کے لیے نصرت کی دعا اور کسی کے لیے عذاب کی بد دعا کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے کان لا یقن توفیہ اللہ ادا دعا علی قومن دعا علی قومن ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قنوط اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اپنے رب کو پکارو اور اس سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو احادیث مبارکہ میں قنوط نازلہ کی بہت تفصیل آئی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں قنوط نازلہ پڑھتے تھے بعض روایات میں صرف جہری نمازوں کا تذکرہ ہے اور بعض میں صرف فجر کی نماز کا یہ بات تو طے ہے کہ قنوت نازلہ صرف فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور یہ بات بھی طے ہے کہ جمعہ نماز میں قنوط نازلہ نہیں پڑھی جاتی اس میں خطبے کی دعا کافی ہوتی ہے احادیث مبارکہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دی تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ سب لوگ آ گئے ہیں یعنی جن کی رہائی کی دعا چل رہی تھی وہ سب خیر سے مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں احادیث مبارکہ کی اس کثرت میں حضرات فقاہ کرام نے اجتہاد فرمایا ہے چنانچہ ہمارے احناف کے نزدیک جو تفصیل ثابت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک اگر اہل اسلام پر کوئی حادثہ ظلم یا مصیبت آئے مثلاً کافروں نے حملہ یا ظلم کیا ہو تو فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قنوت نازلہ پڑھے اور مقتدی آہستہ آواز میں آمین کہتے رہیں دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں نمبر دو فجر کے علاوہ دیگر جہری نمازوں میں دیگر جہری نمازوں مغرب اور عشاء کی آخری رکعت میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے نمبر تین قنوت نازلہ امام بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آمین کہیں اور یہ بھی درست ہے کہ امام آہستہ آواز سے پڑھے اور پیچھے مقتدی بھی آہستہ آواز سے پڑھیں نمبر چار قنوت نازلہ پڑھتے وقت ہاتھوں کو باندھنا بھی درست ہے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا بھی درست ہے دعا کی طرح ہاتھوں کو اٹھانا حنفیہ کے ہاں درست نہیں مگر اس میں جھگڑا نہ کیا جائے نمبر پانچ جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی جاری نمازوں میں اسی ترتیب سے قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے اور خواتین بھی اسی ترتیب سے پڑھ سکتی ہیں مگر وہ اپنی آواز پست رکھیں گی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ کے فتاوہ میں اس کی اجازت مذکور ہے نمبر چھ قنوط نازلہ کے لیے کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں حالات کے مطابق دعا کی جا سکتی ہے البتہ مصنون دعاؤں کا اہتمام بہتر ہے ہم آگے چل کر چند دعائیں پیش کریں گے حضرات خلفائے راشدین کا عمل فتح القدیر اور زاد المعاد میں ہے کہ حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کے وقت قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اہل کتاب کے خلاف جہاد کے وقت قنوت نازلہ کا عمل فرمایا آج جس وقت یہ سطور لکھی جا رہی ہیں اہل فلسطین اور اہل کشمیر شدید مظالم کا شکار ہیں دونوں طرف سے بہت روح فرسا خبریں آ رہی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ مذمت اور مذمت اور احتجاج پر اکتفا نہ کریں وہ بھی اگرچہ ضروری ہیں مگر اصل حل یہ ہے کہ جہاد اور قنوت نازلہ کو اپنائیں اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں اور اس کے اچھے نتائج کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں ہم نے الحمد للہ کوٹ بلوال جیل میں اسارت کے دوران اس کا اہتمام کیا اور پھر الحمد اس کے فوائد و نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے ایک اہم فتویٰ فتاوہ رحیمیہ میں مرکوم ہے قنوت ناجلہ کا حکم عام ہے مرد عورت امام منفرد ہر ایک کو شامل ہے جماعت کی قید اور مردوں کی تخصیص اور منفردی عورتوں کے لیے ممانات کی سری اور صحیح دلیل منقول نہیں ہے قنط الامام اس کے لیے کامل دلیل نہیں ہے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نظریہ ہے لہٰذا منفرد اور عورتیں اپنی نماز میں دعائے قنوط پڑھ سکتی ہیں مگر عورتیں زور سے نہ پڑھیں دعائے قنوط ایک مقرر نہیں ہے وقت اور موقع کے مطابق ادعیہ معصورہ میں سے مناسب دعا پڑھ سکتے ہیں ذیل کی دعا زیادہ مناسب ہے اللہم منصر الاسلام والمسلمین وانجز وعدک وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم على ادوبی وعدوہم اللہم اہلک الکفرط الذین یس عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللّہ خالف بین کلیمتِم وزلزل اقدامہم ہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بلادہم اللّہ القفی قلوبہم الرعب اللّہ خذہم اخذ عزیز مقتدر انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ ناؤبی من شرورہم اللہ انزل بہم بسکلدیلا عن القوم اسیرا نے اسلام کی خوش نصیبی جیل اور قید بڑی مشکل جگہ ہے بہت سے لوگ گرفتاری کے ڈر سے جہاد نہیں کرتے یا جہاد کا نام تک نہیں لیتے مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قید ہونا محبوس ہونا اتنا عدیم الشان عمل ہے کہ بڑے بڑے اعمال بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں قید اور پابند تھے ان کے لیے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کرتے تھے جب ہم بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں وہ روایات پڑھتے ہیں تو دل ان حضرات کی محبت اور احترام سے بھر جاتا ہے جن کا نام لے کر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نمازوں میں دعا فرمایا کرتے تھے پھر اس سے یہ سبق بھی ملا کہ مسلمانوں کو اسیران اسلام سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی رہائی کی ہر کوشش اور بھرپور دعا کرتے رہنا چاہیے آج محترمہ آفیہ بہن سے لے کر بگرام اور گوانٹا نامو بے تک کشمیر اور شام تک ہزاروں اسیران اسلام ہماری دعاؤں اور کوششوں کے منتظر ہیں قنوت ناجلہ کے ذریعے ہم سب اس خدمت اور اجر کو حاصل کریں پھر اللہ تعالیٰ مزید توفیق کے دروازے بھی کھول دیں گے انشاءاللہ اہل علم کی خدمت میں قنوت نازلہ کا عمل مسلمانوں میں معدوم ہوتا جا رہا ہے اور کئی افراد اس عمل کو منسوخ یا مشکوک بنانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قنوط نازلہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی امامت مسلمانوں کا خلیفہ کرے یعنی یہ صرف ریاست اور سرکار کا کام ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے قنوط نازلہ پر ہونے والے ان تمام حملوں کا بہترین علمی جواب دیا ہے اور کفایت المفتی جلد سوم کے بیسویں باب میں قنوط نازلہ کا مسئلہ بہت تفصیل و تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا ہے بندہ کا پہلے یہ ارادہ تھا کہ آج کے رنگ و نور میں کفایت المفتی کی مکمل عبارت دے دی جائے کیونکہ اس میں مکمل تفصیل و تحقیق درج ہے مگر چونکہ اس عبارت کی زبان علمی اور لہجہ قدر دقیق ہے تو اس لیے وہ ارادہ ترک کرنا پڑا اہل علم سے گزارش ہے کہ قنوت نازلہ کے مسئلے کو مکمل سمجھنے اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے کفایت المفتی کا مطالعہ فرما لیں انشاءاللہ علم و توفیق کا دروازہ کھل جائے گا اور کیا بعید ہے کہ یہ عمل پورے زور و شور سے دنیا کی تمام مساجد میں جاری ہو جائے ایک جامع تحریر ہمارے زمانہ کے معروف عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے قنوط نازلہ پر ایک جامع اور مختصر مضمون تحریر فرمایا ہے ہم جیل میں اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اسے غور اور توجہ سے پڑھ لیں ایک صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا آزمائش سے دوچار ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے مدد کا طلبگار ہو اس لیے اسلام میں ایک مستقل نماز نماز حاجت رکھی گئی کہ انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو دو رکعت نماز خاص اسی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے دستے سوال پھیلائے بعض دفعہ ضرورتیں یا ابتلائیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں ان مواقع کے لیے شریعت نے مخصوص نمازیں رکھی ہیں جیسے کسی کی وفات ہو جائے تو نماز جنازہ بارش نہ ہو تو نماز استثقا سفر کے موقع پر دو سفر اسی طرح اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو خواہ ادا اسلام کے خلاف اقدامی جہاد ہو یا مدافعت کی جا رہی ہو یا ظلم و ابتلا سے دوچار ہوں تو ایسے مواقع کے لیے کوئی مستقل نماز تو نہیں رکھی گئی لیکن ایک خصوصی دعا رکھی گئی ہے جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں نازلہ کے معنی مصیبت و آزمائش کے ہیں اور قنوت کے متعدد معنی آتے ہیں جن میں سے ایک معنی دعا ہے اور اس تعبیر میں یہی معنی مراد ہے بس قنوت نازلہ کے معنی ہوئے مصیبت کے وقت کی دعا مکہ میں جو کمزور لوگ پھنسے ہوئے تھے اور اہل مکہ انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی ہے اسی طرح ایک خاص واقعہ پیش آیا جس میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیر معونہ سے مشہور ہے اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی ہے اس وقت شام کی صورتحال نہایت ہی ناگفتہ ہے بچوں اور بوڑھوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے یہاں تک کہ امدادی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ فرعون وقت بشار الاسد ظالم ایرانیوں اور روسیوں کے تعاون سے کر رہا ہے اس صورتحال میں اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم کم سے کم ہمیں دعاؤں کے ذریعے تو اپنے شامی بھائیوں کا تعاون کرنا چاہیے اور خاص طور پر قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے قنوت نازلہ کے سلسلہ میں کئی باتیں قابل ذکر ہیں قنوت نازلہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا یا آج بھی امت کے لیے باقی ہے قنوت نازلہ کن مواقع پر پڑھی جائے گی کس نماز میں پڑھی جائے گی اور نماز میں قنوت پڑھنے کا کیا محل ہے کون پڑھے گا بآواز بلند پڑھی جائے گی یا آہستہ جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو مقتدی کیا کرے قنوت نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کن الفاظ میں منقول ہے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی لیکن تمام قابل ذکر فقہا و امہ مجتہدین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قنوت نازلہ کا حکم باقی ہے چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے وقت آپ نے قنوت نازلہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بعض مواقع پر قنوت نازلہ پڑھی ہے آپ کی قنوت کے الفاظ بھی کتب احادیث میں تفصیل سے کے ساتھ منقول ہیں اس لیے صحیح یہی ہے کہ قنوط نازلہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں تھا اور اب بھی یہ حکم باقی ہے ائمہ عربہ اس پر متفق ہیں فقہا کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و جدال کے علاوہ دوسری مصیبتوں کے مواقع پر بھی قنوط نازلہ پڑھنی مصنون ہے امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے وبا اور قاحت میں قنوط پڑھنے کا ذکر کیا ہے حنابلہ کے ہاں ایک قول کے مطابق وبائی امراض پھوٹ پڑھنے پر بھی قنوط نازلہ پڑھی جا سکتی ہے حنفیہ نے بھی لکھا ہے کہ تعاون کی بیماری پھیل جائے تو اس کا شمار بھی نوازل میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وبائی امراض وغیرہ میں قنط نازلہ پڑھنا ثابت نہیں ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں تعاون امواس کا واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر قنوط نہیں پڑی گئی گویا اصل میں تو قنوط نازلہ جنگ کے موقع پر پڑی گئی ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہ نے دوسری مصیبتوں میں بھی قنوت نازلہ کی اجازت دی ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں قنوط اسی وقت پڑھتے تھے جب کسی گروہ کے حق میں دعا کرنا یا کسی گروہ کے خلاف بد دعا کرنا مقصود ہوتا گویا جب مسلمان آدھائے اسلام سے جنگ کی حالت میں ہوں تب تو خاص طور پر قنوت نازلہ مسنون ہے لیکن دوسری اجتماعی مصیبتوں کے موقع پر بھی قنوط نازلہ پڑھنے کی گنجائش ہے قنوت نازلہ کس نماز میں پڑھنی چاہیے اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک ماہ ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم رعل زکوان عشیہ قبائل کے لیے بد دعا فرمائی ہے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و فجر میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر اور مغرب میں قنوت نازلہ پڑھنا حضرت برائب ابن عاجب رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نماز عشاء میں قنوت نازلہ پڑھنے اور مکہ کے مستضعفین کے لیے دعا کرنے کا ذکر ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اس کو متعدد سندوں سے نقل کیا ہے چنانچہ فقہائے شوافے کے نزدیک تو پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کی گنجائش ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے ایک قول کے مطابق فجر اور مغرب میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے ایک قول یہ ہے کہ تمام جاہری نمازوں میں پڑھ سکتا ہے اور ایک قول کے مطابق صرف نماز فجر میں غرض حنابلہ کے مختلف اقوال اس سلسلہ میں منقول ہیں فقائے احناف کے یہاں دو طرح کی تعبیرات ملتی ہیں ایک یہ کہ تمام جاہر نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے فقہ حنفی کی اکثر متون یعنی بنیادی کتابوں میں یہی لکھا ہے فیقنۃ الامام فی الصلاۃ الجہریہ مشہور حنفی فقی علامہ حسکفی نے بھی بے ہی یہی الفاظ لکھے ہیں مشہور محقق امام تحتاوی نے بھی جہری نمازوں میں قنوط کی اجازت نقل کی ہے یہی بات بعض دوسرے فقائے احناف سے بھی منقول ہے ماضی قریب کے اہل علم میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور علامہ حموی نے اسی قول کو زیادہ درست قرار دیا ہے دوسری رائے یہ ہے کہ صرف نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے علامہ شامی کا رجحان اسی طرف ہے شامی کا گمان یہ ہے کہ ممکن ہے بعض نقل کرنے والوں نے صلاۃ الفجر کو غلطی سے صلاۃ الجہر لکھ دیا ہو لیکن جب اتنی ساری نقول موجود ہیں تو محض ذن و تخمین کی بنا پر اسے رد نہیں کیا جا سکتا اس لیے خود علامہ شامی نے لکھا ہے کہ شاید اس سلسلہ میں احناف کے دو قول ہیں ولا اللہ الْمَسْأَلَةِ مثلط بس جو بات راج معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قنوت نازلہ مغرب عشاء اور فجر تینوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے کیونکہ اس سلسلہ میں احادیث موجود ہیں البتہ چونکہ فجر کے بارے میں اتفاق ہے اور دوسری نمازوں کی بابت اختلاف اس لیے فجر میں قنوط نازلہ کی زیادہ اہمیت ہے رہ گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جس میں دوہر و عصر میں قنوط نازلہ پڑھنے کا ذکر ہے تو اکثر فکہ کے نزدیک وہ منسوخ ہے اور احادیث میں بعض قرائن اس کے منسوخ ہونے پر موجود ہیں نماز میں قنوط نازلہ کب پڑھی جائے گی تو اس سلسلہ میں احادیث میں قریب قریب اتفاق ہے کہ قنوط نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی فکہ نے بھی اسی کی سراحت کی ہے دعائے قنوط زور سے پڑھی جائے گی یا آہستہ اس سلسلہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے جہرن قنوط پڑھی ہے اس لیے راج قول یہی ہے کہ قنوت نازلہ امام کو جہرن پڑھنا چاہیے اسی کو اہل علم نے ترجیح دی ہے یوں دعا آہستہ بھی کرنا درست ہے بلکہ عام حالات میں آہستہ دعا کرنا افضل ہے لہذا آہستہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو مقتدی کیا کرے اس سلسلہ میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر امام جہراً دعائے قنوت پڑھے تو مقتدی آمین کہنے پر اکتفا کرے اور اگر آہستہ پڑھے تو مقتدی بھی دعا کو دہرائے اس بات پر حنفیہ کا اتفاق ہے کہ جیسے نماز سے باہر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اسی طرح قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی لیکن ہاتھ باندھ کر رکھا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا اس سلسلہ میں کوئی سری حدیث موجود نہ ہونے کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ باندھنا بہتر ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑے رکھنا بہتر ہے چونکہ قنوت نازلہ قوما کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اور قوما کی حالت میں ہاتھ چھوڑے رکھنا مسنون ہے اس لیے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑے رکھے البتہ بعض شوافے اور حنابلہ کے نزدیک قنوت نازلہ میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے جس طرح عام دعاؤں میں رہ گئے قنوت نازلہ کے الفاظ تو اس سلسلہ میں کچھ خاص الفاظ کی پابندی ضروری نہیں وہ اماں دعا ہو فلحی صفی دعا البتہ ظاہر ہے کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہوں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا بہتر ہے اس سلسلہ میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ میں دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہدایت عطا فرمائیے جنہیں آپ نے ہدایت دی ہے اور مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ عافیت میں رکھیے جن کو آپ نے عافیت سے سرفراز فرمایا ہے اور میری بھی ان لوگوں کے ساتھ نگہداشت فرمائیے جن کو آپ نے اپنی نگہداشت میں رکھا ہے جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرمائیے قضاء و قدر کے شر سے میری حفاظت فرمائیے کیونکہ آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جسے آپ دوست بنا لیں وہ ذلیل نہیں ہو سکتا اور جس کے آپ دشمن ہوں وہ باعزت نہیں ہو سکتا پروردگار آپ کی ذات مبارک اور بلند ہے جب جماعت کی نماز میں یہ دعا پڑھیں تو جمع متکلم کے سیغہ بنا دیں مثلا اللہم اہدنا وعافنا وتولنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک دعا پڑھنا منقول ہے جس کو امام نبوی نے بحقی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور علامہ شامی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے جو وطر والی دعائے قنوط پڑھنے کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے اس دعا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کا عطر بھی آ گیا ہے اس لیے اس دعا کے الفاظ کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بین وصرحم علاء ادبی کا اللہم لعن کفرت اہل الكتاب الذین رسولہ کا ويقاتلون یقات اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين الہی صاحب ایمان مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے ان کے باہمی اختلاف کو دور فرما دیجئے ان کی آپ کے دشمن اور ان کے دشمن کے مقابل مدد فرمائیے اے اللہ کفار اہل کتاب پر آپ کی لانت ہو جو آپ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے اولیاء سے برسرے پیکار ہیں اے اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیجیے ان کے قدم کو متزلزل فرما دیجیے اور ان کو آپ اپنے اس عذاب میں مبتلا فرمائیے جو مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا علامہ حجکفی نے لکھا ہے کہ دعائے قنوط کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجنا چاہیے وہ یوسلی عالن نبی بھی یفتہ یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان اپنی جبین بندگی اللہ کے سامنے خم کر دے اور پورے الہا اور فروتنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال پھیلائے کہ دنیا میں اسلام کا نام سر بلند ہو اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والے بالآخر آخرت کی طرح دنیا میں بھی محرومی کا حصہ لے کر واپس ہوں بعزيز انه اللہ كل شيء قدیر لا الا الا الا لا لا الله محمد الرسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا الا الله محمد الرسول اللہ